پروام سبالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آ گئی پہ یہ آگ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر عشق پہ ایک کلد ہے ہر اشک کی قیمت ہر پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت تو یہ ملا گئے مجھے سر سارے نبی سے آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر سفر کی شکر خدا کے آج اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار دبی سے دربار دبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار دبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار دی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماں مدینہ اپنی تجلی عطا کرے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پگل دو پگل کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے